ہندو کی بات ہے فلاسم میں لگے بال پر شاید آروپ کرتے آگے تھوڑا سوچ کا آپ نے فرمایا کہ بسود خلق دنیا میں جو فاصلے ہیں سب کو بند کر مرغی نہیں ہو یہ تو آپ کا ہوگا اب ہم نے اپنے بڑے بڑے نماز دیکھے اپنے بڑے بزرگ دیکھے وہ اتنے خالی تھے اتنے دیندار تھے اتنے ریسوار تھے بس اس کا پرانا اس کے عالم تھے اور بڑی بڑی خبریں دیتے تھے دنیا میں اس کا حکومت چلتا تھا اتنا

تو ہم یہ کر اس کے مقابلے کسی ہمارے بدل سے کہا ہمارے بچے نے کہا ہمارے بڑے نے کہا اتنا لکھا اس نے کہیں تو دیکھا ہو یا بھائی میں اس میں ہوتا تھا دور سننے کی بنا پر ہم نے کئی حدیوں کے سب کم کو پیچھے تھے اور بات آیا کوئی بھی کوئی گواہ نہیں جہاں کا حصول وہاں کام آتا ہے جہاں کی روایت نہیں ملتی اپنے ناخ کے مطابق ہوگا ہاں، ہے تو ہے ہے ہے ہے یہ یہ ہو سکتا لیکن کا بڑا حکم موجود موجود آپ کی کی وہاں تم کو روکنے بھائی ہر اپنے دل اتنی ہیں اس کی تو بہت حدیث ہیں لیکن ہمارا بہت بڑے کو نہیں کر سکے بات یہاں یہ اور کسی کا ہو کسی کا کسی کی حبت عمل سے ہو عجیب ہوتا بڑے نماز پوری دنیا کا یہ عمل ہے اکثر لوگوں کا یہی فیصلہ ہے اکثر اس طور سے جمہور اس طور ہے ہم نے ہم تھوڑے ہیں نقصت کی ساتھ لیتے ہیں ہم اللہ ابھی کو آنوا دیں گے کہ اللہ سے اکثر اگر کیا کریں ہمارے دوست باتوں پہ کرتے ہیں جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا رسول کوئی بہتر بولنے والا

نہیں تھے ہمارے دوارا ہو کوئی نہیں تو اکثریت سے دبانا اور اس کو طاقت سمجھنا اور اس کو صحیح سمجھنا اور اس کے بند بوتے پر جینا یہ مسلمان ہوئی ہے اور مسلمان کو اسے روک نہیں ہے کسی کی ان کی بات یہ تھی صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں میں غلو کیا مقابل کو بڑھا دیا دیکھیے یہودیوں نے ادیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مذہب سے بڑھا دیا تو اس کی پوجا کرنے پڑ گئی نسیاروں نے وسیع علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور اس کو پوجنے آج تک پوج رہے ہیں یہ غلو سب بنائے گا اور جن لوگوں نے اپنے پیروں کو امبانی اور ان کے کے پکڑے میں سہی سمجھا سہی سمجھا مسلم ہو گیا نہیں موجود ہے ابھی میں ہاتھ اٹھائی ہم اللہ جب وہ سب کا خدمت میں آیا اور اسے گلے کے سنی سونے کے سنی بنی گلے بنی ارے باتیں کرتی رہی باتیں کرتے ہوئے سوال کیا کہ سوال جو تم پیش کر دو اس میں یہ سوال ہے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ قرآن میں فلاح کا کیا موجود بات فلاح ہوا کیا بات موجود ہے اور جس بات میں فلاح کا کیا بات موجود کتاب میں وہ اللہ کتاب نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے الفاظ یہ ہے اتنا بڑوں ہمارا ہوں بڑوں ہمارا ہوں ہر بار میں تم ان لوگوں نے اپنے پیروں اور بولوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا رب بھی انہیں بنا لیا انہ نام کی پوجا نہیں کرتے تھے ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے ہم پر یہ الزام کیوں دیا گیا ہے ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے آپ نے فرمایا ہاں ہم نہیں کرتے تھے ان کے آگے پھینکا نہیں کرتے تھے رکو نہیں کرتے تھے ان کے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے ان کی منتیں نہیں مانگتے تھے نظریں نہیں مانگتے تھے ان کے کروں کا وہ پوچھتے نہیں تھے وہ تو صحیح بات ہمارا مسجد کا عبادت ہوں یہ ان کی ہے عبادت کا نام کو ماننا تو یہ تو آتا تھا